السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد اللہ رب العالمین واشد اللہ اللہ الہ الا وحدہ لا شریک اللّہ شریق الاشدَ المحمد رسول صلی اللہ علیہ وعلى وعلى آلہ صحابہ ومن صحاب و وسن بسنته وسنب سنتى علمدين وبعد قیامت کی نشانیاں آپ کے سامنے ہر اتوار کو ہم بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس سے پہلے چھوٹی نشانیوں پر تقریباً تیئیس درس ہو چکے ہیں آج چوبیسواں درس ہے آج کے درس میں بھی ہم کچھ نشانیاں انشاءاللہ اللہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے چھوٹی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ قرہ کی کثرت ہو جائے گی اور علماء اور فقہ کی قلت ہوگی پڑھنے والے زیادہ ہوں گے نصوص انہیں یاد بھی ہوگا آیتیں بھی یاد ہوں گی احادیث بھی یاد ہوں گی لیکن ان کے پاس سوجھ بوجھ کی علم کی کمی ہوگی حکمت کی کمی ہوگی شعور اور آگہی کی کمی ہوگی نصوص کو نہیں سمجھ رہے ہوں گے جیسے خوارج ہیں جو خوارج ہیں ان کے پاس ہے آیتیں ہیں حدیثیں ہیں لیکن ان آیتوں اور حدیثوں کا معنی وہ نہیں سمجھتے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہے جو صلب صالحین کی مراد ہے بلکہ وہ اپنے فہم کے مطابق ان آیتوں اور حدیثوں کی تعویل کرتے ہیں ایسے جو اہل بدعات ہیں اہل خرافات ہیں ان کے پاس بھی ہے آیات اور حدیثیں لیکن ان آیت اور حدیثوں کا غلط معنی بیان کرتے ہیں تو یہ قرہ ہیں ان کے پاس علم نہیں ہے فقہ نہیں ہے سوجھ بوجھ نہیں ہے اور حدیث کا معنی اور مطلب کیا ہے اس کا معنی اور مطلب وہ لوگ نہیں سمجھتے تو قرہ کی خوب کثرت ہوگی لیکن وہ علماء اور فقہ کی جو ہے قلت ہو جائے گی ابو حیاض اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے ایسا زمانہ آئے گا قرا کی کثرت ہوگی اور فوقا کی قلت ہو جائے گی قرا یعنی پڑھنے والے بہت سارے پڑھنے والے آپ کو نظر آتے ہیں قرہ وہ بھی ہیں جو کچھ کتابیں پڑھ لیں کچھ لوگوں کا درس سن لیا اور کچھ دورات میں شریک ہو گئے اور اپنے آپ کو بہت بڑے عالم سمجھنے لگے دعوت کا اسٹیج سجا لیا فتوے دینے لگے اور لوگوں کے درمیان تقریریں اور درست کرنے لگے یہ بھی قرہ ہی ہیں جن کے پاس سوجھ بوجھ کی کمی ہے وہ صحیح طریقے سے قرآن کی آیتوں کو بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں صحیح طریقے سے کوئی حدیث نہیں پڑھ سکتے نہ اس کا معنی اور مطلب بیان کر سکتے ہیں لیکن دعوت کے میدان میں خوب پذیرائی ان کی ہو رہی ہے کیونکہ جوہلا کی کثرت ہے اور ان پڑھ لوگوں کی کثرت ہے لہذا زیادہ ان کی قبولیت ہو رہی ہے تو یہ بھی قرا ہی کے اسی زمرے میں کے اندر داخل ہیں جن کے پاس کچھ آیات اور حدیثیں تو ہوں گی لیکن صحیح طریقے سے پڑھ بھی نہیں پائیں گے اور نہ ہی اس کا صحیح معنی اور مطلب وہ جانیں گے بلکہ وہ اپنی طرف سے اس کا معنی بیان کرنے کی کوشش کریں گے پھر آپ نے فرمایا کہ علم بھی اٹھا لیا جائے گا علم اور علم کیسے اٹھایا جائے گا علماء کو موت دے کر کے اس لیے آپ دیکھیں بڑے بڑے علماء کی وفات ہو رہی ہے دنیا سے جا رہے ہیں خاص طور سے کورونا کے اس دور میں کتنے علماء بڑے بڑے دنیا سے چلے گئے تو اس طریقے سے علماء کی کا کی وفات پا جانا یہ علم کا اٹھائے جانا ہے کیونکہ جب ان کی وفات ہو جاتی ہے تو ان کے سینے کا جو علم ہے وہ ان کے ساتھ چلا جاتا ختم ہو جاتا ہے اور کتنے ایسے علماء ہیں جن کے پاس اللہ رب العامی نے بہت علم دے رکھا ہے لیکن ان کی کوئی تصنیف نہیں ہے کوئی تعلیف نہیں ہے وہ صرف اور صرف تدریس کے میدان میں ہیں لیکن پوری امت ان سے استفادہ کر رہی ہے ظاہر بات ہے ایسے علماء کی جب وفات ہو جائے گی تو گویا کہ ان کا علم ان کے ساتھ چلا جائے گا یا اگر تعلیف بھی ان کی ہے کتابیں بھی ہیں لیکن ان کے چلے جانے کے بعد ان کی کتابوں سے استفادہ کم ہو جاتا ہے جب تک وہ زندہ رہتے ہیں لوگ زیادہ استفادہ کرتے ہیں لیکن وفات کے بعد استفادہ کم ہو جاتا ہے تو اس طریقے سے انسان کا علم اٹھ جاتا ہے علم اٹھ جاتا ہے اور علم ان کی وفات سے ہوتی ہے علم کا کی یعنی علم کیسے ختم ہوتا ہے علماء کی وفات سے پھر آپ نے فرمایا کہ حرج خوب ہوگا لوگوں نے کہا حرج کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ آپس میں قتل و غارت گری پھر آپ نے فرمایا کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ قرآن پڑھیں گے لیکن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا قرآن پڑھنے والے ہوں گے لیکن اس کا معنی نہیں سمجھیں گے اور نہ ہی اس کے اوپر عمل کریں گے جیسے خوارج ہیں روافظ ہیں اہل بدعت اہل خرافات ہیں اور بھی لوگوں کے اندر یہ کچھ لوگوں کے اندر یہ چیز آ سکتی ہے کہ علم ہونے کے باوجود بھی اس کے اوپر عمل نہ کرنا تو علم لوگوں کے لیے وبال جان ہے تو اس طریقے سے قرآن تو پڑھیں گے لیکن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا یعنی اس کا معنی اور مطلب نہیں سمجھیں گے اور نہ ہی اس پر عمل پیرا ہوں گے اور یہ آپ نے نشانی خوارج کے بارے میں بتائی ہے خوارج کے بارے میں قرآن پڑھیں گے اور خوب قرآن پڑھتے ہیں وہ قرآن کا بڑا اہتمام ہے کیونکہ وہ حدیثوں کا ان کے یہاں اہتمام نہیں ہوتا اور وہ حدیثیں جو ان کے فہم کے مطابق قرآن کے خلاف ہیں ان حدیثوں کا انکار بھی کر دیتے ہیں اور حدیث احاد ایک نئی اصطلاح جو لوگوں نے بعد میں قائم کی اس کو بھی نہیں مانتے ہیں لوگ تو اس طریقے سے حدیثوں کا انکار کر دیتے ہیں تو یہ ہے کہ قرآن تو پڑھیں گے لیکن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا تو یہ جو نشانیاں ہیں یہ تقریباً اس دور میں پوری ہو چکی ہیں وہ یہ کہ قرا کی کثرت اور علماء اور فقہ کی قلت یہ نشانی اس دور میں پوری ہو چکی ہے اس طریقے سے ایک اور نشانی ہے کہ جو چھوٹے ہیں علم میں اور کم علم ہیں اور بڑے بڑے علماء موجود ہیں ان کو چھوڑ کر کے چھوٹے اور جاہلوں سے لوگ علم حاصل کریں گے چھوٹے اور جاہلوں سے لوگ علم حاصل کریں گے یہ بھی ایک قیامت کی نشانی ہے جو آج کے اس دور میں بطور خاص پوری ہو رہی ہے آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے علماء کو لوگ درکنار کر رہے ہیں لوگ ان سے استفادہ نہیں کرتے ہیں لیکن جو چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں جن کے پاس گہرائی نہیں علم نہیں اور فقہ نہیں سوجھ بوجھ نہیں صحیح طریقے سے نہ قرآن کی آیت پڑھ سکتے نہ حدیث کا ترجمہ کر سکتے ایسے لوگوں کے پاس آپ لوگ دیکھیں گے جمگھٹا نظر آئے گا ایسے لوگوں کے پیچھے لوگ بھاگیں گے اور لوگ زبردستی ان کو پروگراموں میں بلوائیں گے کیسے لوگوں کو بلایا جائے لیکن جو بڑے بڑے علماء ہیں اب آپ بڑے افسوس کی بات ہے یہ کہ جب بڑے علماء کا کہیں درس ہوتا ہے تو لوگ ان کے درس کے مخالفت کرتے ہیں اور کہتے ہیں فلاں عالم کو لے کر کے آئے جو گاتا ہے موضوع روایتیں ضعیف روایتیں بیان کرتا ہے اور چٹخارے لے کر کے بیان کرتا ہے نہ ان کے عقیدے کی صلاح ہوتی ہے نہ ان کے اندر کسی عمل کا اضافہ ہوتا ہے اور نہ ہی علم کا اضافہ ہوتا ہے اور لوگ مزے لینے کے لیے سنتے ہیں گا گا کر کے لوگ درس دیتے ہیں اور اس میں جھوٹے واقعات جھوٹی کہانیاں لوگ بیان کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کو لوگ زیادہ سنتے ہیں اور جو بڑے بڑے علماء ہیں محققین ہیں قرآن و حدیث کا علم رکھنے والے ہیں ایسے لوگوں سے لوگ علم حاصل نہیں کرتے یا جب ان کا اگر کسی پروگرام میں درس بھی ہوتا ہے تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ان سے استفادہ کرتے ہیں یا ان کے درس اور تقریروں کو سنتے ہیں باقاعدہ فرمائشیں کرتے ہیں کہ فلاں عالم کو لایا جائے جیسے کہ مشاعرے کے اندر ہوتا ہے نا عزب اللہ جب کوئی شاعر آ کر کے شعر سناتا ہے اور عوام کو اس کا شعر پسند نہیں آتا تو باقاعدہ وہ ہربون کرتے ہیں چلاتے ہیں شور مچاتے ہیں کہ اس کو بھگاؤ اس کو لے جاؤ اسٹیج سے اور بیچارہ جو ناظم مشاعرہ ہوتا ہے مجبوراً اسے ہٹانا پڑتا ہے اور کسی دوسرے شاعر کو لانا پڑتا ہے کیونکہ لوگ پیسے سے ٹکٹ خریدے ہوتے ہیں لوگوں کی منشا کے مطابق کرنا پڑتا ہے مشاعرے کو کامیاب کرنا پڑتا ہے تو اس لیے جو مشاعرے کی رسم تھی غلط رسم تھی وہ رسم غلط آج دینی پروگراموں کے اندر پہنچ چکی ہے کہ باقاعدہ فرمائشیں کرتے ہیں کہ فلاں عالم کو لے کر کے آؤ اور اگر کوئی عالم جو حقیقت میں عالم ہے اگر وہ درس دیتا ہے تقریر کرتا ہے لوگ اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں یا یہ کہ شور مچاتے ہیں چیختے ہیں اور اس طریقے سے ان کو اسٹیج سے بھگانے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ حقیقت میں عالم وہی ہوتا ہے عالم وہ ہے جسے علماء عالم کہیں عالم وہ نہیں ہے جسے جاہل عالم کہیں علم ایک میدان ہے لہذا اس میدان کے جو شہ سوار ہیں میدان کے اندر جو رہنے والے لوگ ہیں وہی جس کے بارے میں گواہی دیں گے وہی عالم ہوگا عالم وہ نہیں ہے جسے جوہلا پسند کریں جسے جوہلا عالم کہیں وہ عالم نہیں ہو سکتا جیسے ڈاکٹر وہ ہوتا جسے ڈاکٹر کہے کہ ڈاکٹر ہے ایک عام آدمی کسی کو ڈاکٹر کہے وہ ڈاکٹر نہیں ہو سکتا ہمارے ہاں کتنے جھولا چھاپ ڈاکٹر ہیں ان کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ نہیں کوئی ڈگری نہیں اور اس طریقے سے لوگوں کا علاج کرتے ہیں عوام انہیں ڈاکٹر کہتی ہے ڈاکٹر عوام انہیں کہتی ہے حالانکہ حقیقت میں وہ ڈاکٹر کی نظر میں ڈاکٹر نہیں ہیں ڈاکٹر وہ ہیں جسے ڈاکٹر ڈاکٹر کہیں ایسے علماء وہ ہیں جنہیں علماء عالم کہیں وہ عالم ہوتے ہیں ان سے علم حاصل کرنا چاہیے چھوٹوں سے اہل بدا سے اہل کفر و اہل زیغ و زلال سے ان لوگوں سے علم حاصل کرنا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک چھوٹی نشانی ہے جو اس سے پہلے بھی پوری ہوئی اور آج کے دور میں بطور خاص یہ پوری ہو رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور آپ کے بعد صحابہ تعبین صلی صالین کا جو دور ہے اس دور کے اندر آپ دیکھیں گے کہ لوگ بڑے بڑے علماء اور فقہ سے علم حاصل کیا کرتے تھے ابو امیہ الجحمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں ایسے کہ لوگ اساغر سے علم حاصل کریں گے یہ تبرانی کی روایت امام ملوانی رحمۃ اللہ علیہ نے صاحی الجامع کے اندر اس کو بیان کیا ہے اساغر کیا ہے اساغر کے اندر دو قسم کے لوگ شامل ہیں یا بہت سارے قسم کے لوگ امام و عبداللہ عبداللہ مبارک رضی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا ساغر سے کون مراد ہیں تو فرمایا جو اپنی رائے سے کہتے ہیں یعنی قرآن و حدیث کی منمانی تعویل کرنا اپنی فہم اور عقل کے مطابق اس کا معنی بیان کرنا جو معتضلہ ہیں ان منکرین حدیث ہیں یا خوارج اور روافظ ہیں جو اپنی فہم اور سوچ کے مطابق قرآن و حدیث کی تعویل کرتے معنی بیان کرتے ہیں وہ اساغر لوگ ہیں چاہو کتنے بڑے کیوں نہ ہو اپنے جماعت میں لیکن حقیقت یہ ہے کہ کتاب و سنت کے سامنے وہ چھوٹے ہیں کیونکہ سب سے بڑی چیز قرآن و حدیث دین سب سے بڑا اور دین کو جو و صالحین کے فہم کے مطابق سمجھے گا اور عقیدہ رکھے گا وہی انسان بڑا ہوتا ہے چاہے وہ اس کے پاس علم بھی نہ ہو چاہے عمر میں کم ہو یا کسی اور چیز میں کم ہو لیکن حقیقت میں وہی کبیر انسان ہے وہی سمجھدار ہے وہی حکیم ہے جو کتاب و سنت کو صلب صالحین کے فہم کے مطابق سمجھتا ہے تو جو اپنی رائے سے دین کی تعویل کریں قرآن و حدیث کا معنی بیان کریں وہ کیا ہیں اہل الرائے وہ بھی اشاغر ہیں اور یہ بھی قول ہے کہ شاغر سے مراد اہل بدعت ہیں اہل بدعت اہل خرافات اہل شرک اور وہ بھی اسی کے اندر داخل ہیں کیونکہ جب انسان کتاب و سنت کو چھوڑتا ہے اور صلب صالحین کی تقید سے باہر ہو جاتا ہے اور اب منمانی تعویل کرتا ہے تو لوگوں کے اندر بدعتیں آتی ہیں لوگوں کے اندر گمراہیاں آتی ہیں تو یہ بھی کتاب و سنت کے چھوڑنے کا نتیجہ ہے یا کتاب و سنت کو سلب صالحین کے فہم کے مطابق نہ سمجھنے کے آثار ہیں اور یہ نتائج ہیں کہ انسان بدعت کے اندر چلا جاتا ہے جب انسان کتاب و سنت کو سلب صالحین کے فہم کے مطابق اس کا معنی بیان نہیں کرتا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ لوگ اس وقت خیر و بھلائی میں رہیں گے جب تک وہ علم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے اکابر سے سیکھتے رہیں گے لیکن جب وہ علم اساکر سے سیکھنا شروع کر دیں گے اور ان کی نفسانی خواہشات بڑھ جائیں گی تو لوگ ہلاک ہو جائیں گے بڑے بڑے علماء موجود ہیں ان سے علم نہ حاصل کرنا اور چھوٹے لوگوں کے پاس جا کر کے علم حاصل کرنا یہ سب بربادی ہلاکت ہے اور قیامت کی نشانیوں میں سے ہے مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ انسان جب دنیا کا علم حاصل کرتا ہے تو اس فن کے ماہر کو تلاش کرتا ہے اچھا استاد چاہیے اچھا ٹیچر چاہیے اچھا کالج چاہیے اچھی یونیورسٹی چاہیے اگر کوئی ٹیوٹر رکھنا چاہتا تو اچھا ٹیوٹر چاہیے اچھے اساتذہ چاہیے معیاری اسکول چاہیے ہم کو جہاں پر بہترین اور اچھے اساتذہ ہوں پڑھے لکھے ہوں لائق اور فائق اساتذہ ٹیچر ہوں وہاں تو ڈھونڈتا ہے وہ لیکن دین کے معاملے میں انسان اس چیز کا خیال نہیں رکھتا جس کی چرب زبانی اسے پسند آ جائے جس کا درس سے تر طریقے درس اسے پسند آ جائے اور جس کی باتیں اسے پسند آ جائیں جس کے درس میں اسے مزہ آنے لگے اس کو لوگ پسند کرتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے علم حاصل کرتے ہیں حالانکہ ان کے پاس علم نہیں ہوتا اس لائق ہی نہیں ہوتے وہ کہ وہ دین کو وہ فتویٰ دے سکے یا درس و تدریس کے فریضے کو انجام دے سکیں نہیں ہوتے ان کے پاس صلاحیت نہیں ہوتی لیکن لوگ انہیں کے پاس جاتے ہیں تو لوگوں کا معیار بدل گیا ہے دنیاوی چیزوں میں تو وہ ڈھونڈتے ہیں کہ کوالٹی چاہیے ہم کو اور بہترین اساتذہ چاہیے بہترین کالج چاہیے لیکن دین کے معاملے میں جس کو بھی دیکھا کہ کچھ تھوڑا بہت اس کے پاس علم ہو گیا اور بولنے کا طریقہ آ گیا انداز بیان تھوڑا اچھا ہے اور لوگ سمجھ لوگ اس سے مرعوب ہونے لگے تو لوگ اسی کو اپنا رہبر اور اپنا عالم اور اپنا مفتی سمجھ لیتے ہیں اور اسی سے لوگ فتویٰ حاصل کرتے ہیں تو یہ سب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے جو آج کے دور سے میں بطور خاص پوری ہو چکی ہے اللہ تعالیٰ سے ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ ہر براہن ہمیں اپنے دین کا علم حاصل کرنے اس پر عمل کرنے اور اس کی طرف لوگوں کو حکمت کے ساتھ بصیرت کے ساتھ بلانے کی توفیق نہایت فرمائے اللہ تعالی ہمیں سوجھ بوجھ دے اللہ ہمیں حکمت دے اللہ رب العامین ہمیں شعور اور علم و آگہی عطا فرمائے اور اللہ رب العامین ہم سب کو بدعت و خرافات سے اور دین کی منمانی تعویل اور اس کا معنی بیان کرنے سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے صلب صالحین کے عقید اور منحج پر قائم رکھے امین و صلی اللہ علیہ محمد و علیہ و و اجمعین و جزاکم اللہ خیر و السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ